حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جفتی کرانے کی قیمت سے منع فرمایا ہے ابو حدیث نمبر